فور فور فور جناب ان کا سوال ہے حضرت صاحب کہ حضرت صاحب آج کل یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ حمل روکنے کے لیے یعنی گولیاں اور کچھ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں تو کیا حمل روکنے کے لیے گولیوں کا استعمال یا انجیکشن لگوانا جو ہے جائز ہے یا نہیں ہے لیکن سنا ہم نے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ حمل ہونے سے پہلے حمل کو جو ہے کنٹرول کرنا جائز ہے تو براہ کرم اس بارے میں روشنی فرما دیں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے اس پر روشنی فرما دیں جزاک اللہ خیر جی بھائی اگر کوئی تب ازر ہو تو پھر تو کچھ مدت کے لیے جائز ہے سدا کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر تبھی عذر ہو کہ ڈاکٹر حکیم عزت بتاتا ہے کہ اگر حمل ہوا تو عورت کے ضائع ہونے یا اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر کچھ مدت کے لیے جائز ہے